السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 28 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے باٹم اپ پارسر کے سلسلے میں جو پارسنگ ٹیبل ہے اس کی کاروائی مکمل کی تھی ہم نے وہ ٹیبل بنایا اور وہ پروسیجر جو تھا جب ہم بنا رہے تھے وہ ٹیبل تو اس کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انتہائی میکینیکل ٹائم کنزیومنگ ٹی پروسیجر ہے جو کہ اگر آپ کو میں ایک بڑی گرامر دے دوں جس میں رولز زیادہ ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کام جو ہے یہ واقع ہی کمپیوٹر کی ذمہ داری ہونی چاہیے یہ ہاتھ سے کرنا جو ہے انتہائی خطرناک ہے اس سینس میں کہ اس میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے تو ایسی ہی یہ سچویشن ہے کہ یہ جو کاروائی ہے یہ ہم ٹولز کے ذریعے ہی کرتے ہیں اور بلکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کورس میں ہم کافی ٹولز جو ہیں ان کا سہارا لیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے جہاں پہ لیکسیکل انالیس کیے تھے وہاں پہ وہ فلیکس ٹول استعمال کیا تھا وہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک میکینیکل پروسیجر جس میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے اگر آپ مینولی کاروائی کریں تو ہم نے وہ ٹول استعمال کیا اور اس سے ایک اسکینر بنانا جو ہے ایک لحاظ سے اب لگتا ہے کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور واقعی ایسا ہے کہ آپ ریگولر ایکسپریشنز میں اپنے ٹوکنز ڈسکرائب کریں اور وہ چھوٹی سی ڈسکرپشن ایک فائل میں ڈال لیں فلیکس کے حوالے کریں وہ آپ کے لیے مکمل لیکسیکل اینالائزر بنا دیتا ہے اب یہی کاروائی ہم انشاءاللہ ایک اور ٹول کے ذریعے باٹم اپ پارسر کے سلسلے میں بھی کریں گے اور آج نہیں تو اگلے لیکچر میں اس ٹول کی جانب ہم ضرور جائیں گے اور پھر آپ کو اپنے پروجیکٹ میں اس ٹول کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا لیکن اب جو اس کورس کا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹولز کا بھی پتہ چل جائے تو وہ بہتر ہے لیکن ہم نے اب یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ ٹولس کیسے کام کرتے ہیں یا ایونچولی یہ کمپائلر میں پارسنگ تھیری جو ہے یہ کیا ہے کیونکہ پارسنگ کی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں صرف کمپائلرز میں نہیں کہیں اور جگہ پہ بھی ایسی ہیں وجوہات جن کی بنا پہ پارسنگ جو ہے ایز اے ٹیکنالوجی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی اچھا ٹیبل تو ہم نے بنا لیا تھا لیکن جیسا کہ ہمارا رواج رہا ہے کہ ہم جب بھی کوئی تھیوریٹیکل کام کرتے ہیں تو اس کی خاطر پھر ہم ایک مثال بھی دیکھتے ہیں میں نے پچھلی دفعہ ایک مثال شروع کی تھی جس میں میں نے ایک سمپل سا سینٹنس ایک ایکسپریشن لے کے آپ کو کہا تھا کہ آئیے اب اس ایکسپریشن کو لے کے ہم نے ابھی جو پارسنگ ٹیبل بنایا ہے اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیبل جو ہے باٹم اپ پارسر اگر ہم بنائیں تو وہ کیسے استعمال کرے گا اور اس کے سلسلے میں میں نے وہ چھوٹا سا جو سینٹینس تھا I I I D D D minus وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم اس کو پارس کریں گے اور اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ایکچوئل ایکسپریشن جو آپ ٹائپ کریں گے اس میں تو سے ہوں گے مائنس یا جو بھی نمبرز آپ استعمال انٹرجز آپ استعمال کرنا چاہیں البتہ جہاں تک لیکسیکل اینالائزر کا معاملہ ہے وہ تو ٹوکنس پرووائڈ کرتا ہے تو پارسر نے ایونچولی ٹوکنز سے کام کرنا ہے کیونکہ اس نے وہ گرامر استعمال کرنی ہے جس میں ایونچولی ٹوکنس یا ٹرمینلس ٹرمینلس اور نان استعمال ہوتے ہیں تو آئیے آج ہم یہ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ جو مثال ہم نے شروع کی تھی اب اس کو باٹم اپ پارسر کے حوالے سے مکمل کریں جس میں ہم نے یہی جو ٹیبل بنایا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں میں یہ پارسر جو ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلاؤں گا پہلے ذرا آہستہ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کو کاروائی کی سمجھ آئے گی اس کو میں تیزی سے پھر چلا دوں گا آپ کو بعد میں موقع ملا تو بے شک یہ جو اسٹیپس ہیں ان کو آپ آہستہ آہستہ اور خود ایکسیکیوٹ کر کے ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کا step by step bottom up parsing میں استعمال کیسے ہوتا ہے کیونکہ بعد میں جب آپ ٹول استعمال کریں گے اور وہ ٹول سے بنا ہوا پارسر جو ہے اگر ٹھیک بہیو نہیں کرتا تو آپ کو بھی ان اے سینس یہ ڈی بگنگ موڈ میں جا کے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ پارسر ٹھیک کام کیوں نہیں کر رہا اور چونکہ وہ آٹو جنریٹڈ ہے تو آپ کو اپنی وہ جو انیشل ڈسکرپشن تھی اپنے پارسر کی اس کو دیکھنا پڑے گا خیر یہ باتیں ابھی آئیں گی اور آپ کو پروجیکٹ میں اس اس ساری کاروائی کا پریکٹیکل تجربہ بھی ہوگا آئیے اب اس مثال کو ہم مکمل کرتے ہیں مثال ایسے تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان پٹ جو ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے جس میں انٹرجرز ہیں لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے ان پٹ کالم میں نے اس کو لیکسیکل انالیسز کے حوالے سے جو ٹوکنس ہیں اس طرح ریپرزینٹ کیا ہے کہ ایونچولی جو ٹوکنس ہمیں ملیں گے وہ I D minus I D times I D اور اس کے بعد ڈالر جو end of input marker ہے لیکسیکل انالائزر کا وہ بھی ہمیں درکار ہوگا جہاں تک پارسر کا تعلق ہے اچھا اب یہ مثالیں ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جہاں پہ یہ اسٹیک کا ہم استعمال کریں گے اس میں جو انیشل اس کی اسٹیٹ ہے اس میں ہم دیکھیے جیسے کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے ایک ڈمی ویلو اور انیشیل اسٹیٹ زیرو جو ہے اس کو انٹر کریں گے یہاں سے اب کاروائی شروع ہوگی اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے اب میں اس ڈی ایف اے کو چلاؤں گا جو میں نے بنایا ہے اور اس کو ایز اے ٹیبل انکوڈ کر دیا ہے اچھا اب جہاں تک پارسر کا تعلق تھا اس کا الگریدم میں نے انفارملی ڈسکرائب کیا ہوا ہے تو کاروائی یہ ہے کہ پارسر جو ہے وہ اسٹیک کا جو ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ہے اور جو ان پٹ کا نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے ان دونوں کو وہ لے گا جو کہ میں نے یہاں پہ آپ دونوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اسٹیک میں ٹاپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایکچولی اسٹیٹ ہوگی ہمیشہ اور ان پٹ میں آف کورس ٹوکنس ہوں گے ان دونوں چیزوں کو لے کے زیرو اور آئی ڈی اب پارسر جو ہے جو ہم نے ابھی ٹیبل بنایا ہے اس کو کنسلٹ کرے گا تو آئیے ہم بھی اس کو کنسلٹ کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ اب وہ ٹیبل مکمل دکھایا ہے لیکن جس انٹری کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ اب ہمیں درکار ہے یا پارسر کو یہ انٹری درکار ہے اور دیکھیے اس کا انڈیکس کیا بنا رو انڈیکس زیرو ہے اور کالم انڈیکس آئی ڈی ہے یعنی جو اسٹیٹ اسٹیک میں ٹاپ پہ ہے زیرو اور جو نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے آئی ڈی ان دونوں کو لے کے اس ٹیبل کے اس سیل میں آؤ اور یہاں پہ ہمیں کیا ملا ایس فور اب ایس فور کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شفٹ اور یہ فور جو ہے وہ اسٹیٹ ہے ایکشن جو ہے وہ ہوگا شفٹ شفٹ کا مطلب کہ ان پٹ میں جو ٹوکن ہے اس کو لے کے اسٹیک پہ پش کر دو جس کی بنا پہ اگر ہم واپس اب ادھر اپنی جو ہماری کاروائی ہے اس کی طرف آئیں پارسر کی تو جہاں تک ایکشن کا تعلق ہے وہ اب میں نے یہاں پہ کالم میں دکھا دیا ایس فور یعنی کہ شفٹ کرو اور فور اسٹیٹ کو پش کر دو جس کی بنا پہ دیکھیے جو اسٹیک ہے اس کی اب جو حالت ہے یا اس وقت جو اس میں انٹریز ہیں وہ اگر آپ لیفٹ سے رائٹ دیکھیں تو یہ باٹم ٹو ٹاپ کی جانب آپ جا رہے ہیں سب سے پہلے ڈمی اس کے بعد اسٹیٹ زیرو اس کے بعد ٹوکن آئی ڈی اور اس کے بعد اسٹیٹ فور اب جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں ان پٹ جو ہے اس میں سے دیکھیے آئی ڈی جو ہے وہ اب لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے یا اسکیننگ کے حوالے سے ہم نے اسکینر سے لے کے اب اس کو اسٹیک میں ڈال دیا ہے یعنی بکیا پٹ جو ہے وہ اب minus I D times I D dollar ہے یہ بکیا ان پٹ ہے جو کہ ابھی اسکینر کے پاس ہے اب یہاں سے کاروائی نیکسٹ کیا ہے کہ اسٹیک کا جو ٹاپ ایلیمنٹ ہے وہ اگین میں نے کیا تھا ہمیشہ اسٹیٹ ہوگی جو کہ فور ہے اور ان پٹ جو ہے اس میں نیکسٹ ان پٹ سمبل دیکھیے مائنس ہے یہ اب میں ہائی لائٹ نہیں کر رہا کیونکہ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیک کا ٹاپ جو ہے وہ اسٹیٹ فور اور ان پٹ میں نیکسٹ ان پٹ سمبل جو مائنس ہے یہ کلیئرلی آپ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو آئیے ان دونوں کو اگر ہم لیں یعنی کہ رو فور اور جو کالم انڈیکس مائنس ہے اس کو لے کے اگر ہم ٹیبل میں جائیں گے تو ہم کیا پائیں گے ریڈیوس سکس یہ اب میں نے یہاں پہ ٹیبل نہیں دکھایا اگر آپ کے پاس موقع ہے تو وہ ٹیبل اپنے سامنے رکھ لیجیے اپنے لیکچر نوٹس میں یہ ٹیبل آپ کی موجود ہے تو بار بار میں ٹیبل دکھانے کے بجائے سمپلی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے جیسے یہ کاروائی اب میں ذرا تیزی سے کرتا ہوں آپ ٹیبل جو ہے اس کو نظر میں رکھیے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسٹیک سے فور اور ان پٹ سے مائنس ان دونوں کو لے کے ٹیبل میں جا کے رو فور کالم مائنس میں جو انٹری ہے اس کو ڈھونڈیں آپ کو وہاں پہ آر سکس ملے گا مطلب یہ کہ ریڈیوس کرو اور یہاں پہ سکس کا مطلب اسٹیٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے رول نمبر سکس یعنی کہ جو گرامر ہے ہماری اس میں گرامر رول سکس جو ہے جو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے کہ F goes to I D یہ وہ رول ہے اس کو میں نے نمبر سکس دیا تھا تو یہاں پہ آر سکس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیک ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہیں ایکچولی آپ یہاں پہ آپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکچولی اسٹیک میں ہمارے پاس ہینڈل آ گیا ہے اور ہینڈل جو ہے وہ اس گرامر رول کا ہے یعنی کہ آئی ڈی جو آپ کے اگر لیفٹ سائڈ پہ اسٹیک میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس ریڈکشن کی بنا پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوگا کہ اسٹیک میں جیسے ہی میں نے ریڈکشن کی تو آئی ڈی اور فور جو آپ کو پہلے نظر آ رہے ہیں ان دونوں کو میں پاپ کروں گا اور آئی ڈی کی جگہ اب میں ایف کو پش کر دوں گا اس چیز کا بھی لحاظ رہے کہ میں یہاں لیٹر ایف اور لیٹر آئی اور لیٹر ڈی نہیں پش کر رہا یہ میرے ٹوکنس ہیں ان کو میں نے نمبرز دیے ہوں گے تو ایک لحاظ سے اندرونی طور پہ میں ایف جو میرا نان ٹرمینل ہے اس کو جو میں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے وہ نمبر ایکچولی یہاں پہ پوچھ ہوگا تو ایک لحاظ سے اسٹیک اسٹیک جو ہے ہے وہ آف انٹیجرس اچھا یہاں پہ اب وہ بات تھی کہ جب ہم اسٹیک میں ایک ریڈکشن کرتے ہیں تو ایک اس کے اوپر نان ٹرمینل آ جاتا ہے اچھا یہ نان ٹرمینل والی بات جو ہے ڈی ایف اے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈی ایف اے میں اس چیز کو انکوڈ کرتے ہیں تو ہم ایک اسٹیٹ میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم نے ایک لحاظ سے ڈی ایف اے کو کہہ لیں کہ ری اسٹارٹ کرنا ہے یا ایسے کہ ہم جیسے ایک ریکرسو کال اب کریں گے کہ ڈی ایف اے جو ہے اس کو دوبارہ چلاؤ البتہ یہ نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ہمیشہ اسٹیٹ زیرو سے چلائیں گے چانسز ہیں کہ ہم کسی اور اسٹیٹ سے چلائیں اور بلکہ یہ کہ کس اسٹیٹ سے اب اس ڈی ایف اے کو دوبارہ چلانا ہے ری اسٹارٹ کرنا ہے وہ ہم نے اس ٹیبل میں رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ آر سکس جو ہے اس میں سکس کا مطلب تھا کہ اسٹیٹ سکس سے شروع ہو نہیں وہ اصل میں اب ٹیبل میں ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا اور اس کی خاطر اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیے اسٹیک میں اس وقت اس وقت ایگزیکٹلی exactly ہے کیا ہے سب سے نیچے یہ ڈمی سمبل ہے اس کے بعد زیرو ہے جو کہ اسٹیٹ ہے اور اس کے بعد ایک نان ٹرمینل ہے اب پارسر یہ کرے گا کہ یہ جو نان ٹرمینل ہے اور یہ جو اسٹیٹ ہے ان دونوں کو لے کے یہاں پہ میں نے ان کو ہائی لائٹ اپ کر دیا وہ ٹیبل میں جائے گا اور رو زیرو اور کالم ایف اب کالم ایف جو ہے اگر میں آپ کو اب ٹیبل کی جانب لیے چلوں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے گو ٹو ٹیبل میں ہوں گی انٹریز کیونکہ گو ٹو ٹیبل جو ہے اس کے کالمس جو ہیں وہ نان ٹرمینلس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ای e, سی اور ایف اور لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایکشن ٹیبل میں کالم جو ہیں وہ تمام ٹرمینلز ہیں اب ذرا رو زیرو اور ایف میں جو یہ جو سیل بنتا ہے اس میں دیکھیے کیا ہے تھری یہ وہ اسٹیٹ ہے ری سٹارٹ اسٹیٹ جو کہ پارسر کو اب کہہ رہی ہے کہ اس وقت یعنی کہ اس ریڈکشن کے بعد تم اسٹیٹ تھری میں چلے جاؤ ڈی ایف اے کے حساب سے اس اسٹیٹ میں چلے جاؤ اور وہاں سے اب کاروائی شروع کرو تو چلیے واپس ہم آئے جب واپس آئے تو اب اسٹیک میں ہم نے یہ تھری جو ہے اس کو پش کر دیا اور اب دیکھیے کہ یہ جو پیٹرن ہے اسٹیک کا کہ وہ ڈبل انٹری ہوتی ہے ہمیشہ ایک ٹرمینل یا نان ٹرمینل یا کہہ لیں سمبل اور اس کا ساتھ اس کے جو سات چیز ہوتی ہے وہ اسٹیٹ یعنی کہ یہ ڈمی زیرو ایف تھری اس سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں dummy zero I D four یہ ہمیشہ رہے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیئرز میں چلیں گی اچھا اب جب ہم نے 3 پش کر دیا تو اب ہم بکیا کاروائی ایسے کریں گے کہ 3 کو لیں گے اور بکیا ذرا ان پٹ کو لیجئے جو کہ اب میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں ان پٹ ہم نے کنزیوم اب نہیں کی کیونکہ ہم نے ابھی ریڈکشن کی تھی یعنی کہ F goes to I D اب یہاں سے کاروائی پھر آسان کہ اسٹیک میں ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ 3 ہے ان پٹ جو ہے اس میں نیکسٹ پٹ سمبل مائنس ہے ان دونوں کو لے کے ٹیبل میں چاہیے رو تھری اور کالم مائنس یعنی کہ ایکشن ٹیبل میں چاہیے وہاں پہ آپ کو کیا ملے گا ریڈیوس فائیو ریڈیوس فائیو کا مطلب کہ رول نمبر فائیو جو کہ میں نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ٹی گوز ٹو ایف اس کو اپلائی کیجئے یعنی کہ میں جو ایف ہے ایکچولی ہینڈل ہے اب اس کو ریپلیس کر دیں ٹی کے ساتھ ایک اور نان ٹرمینل کے ساتھ اچھا جب میں یہ کرتا ہوں تو جو اسٹیٹ ہے اسٹیک کی وہ بنتی ہے ڈمی زیرو اور ایکچولی صرف ٹی لیکن یہ جو نمبر دو ٹی کے فوراً بعد آپ کے سامنے اب میں نے پیش کیا ہے اب میں ہمیں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ کیسے آیا ہے یہ جو تھا ٹی اور زیرو یا یہ جو زیرو ٹی اسٹیک میں تھے ان کو لے کے اب آپ کے سامنے اگر ٹیبل موجود ہے تو ذرا یہ دیکھیے کہ روز زیرو اور column T go to table میں کیا انٹری ہے وہاں پہ آپ ٹو موجود پائیں گے وہ ٹو میں نے یہاں پہ آپ پش کر دیا اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ ان پٹ جو ہے اس کو دوبارہ دیکھو یعنی کہ اس کے نیکسٹ ان پٹ سمبل کو وہ مائنس ہے ٹو اور مائنس کو لے کے کہاں جاؤ گو ٹو ٹیبل میں گو ٹو ٹیبل میں گئے وہاں پہ ملا شفٹ فائیو یعنی کہ ایکشن ہے کہ ان پٹ سے جو نیکسٹ ٹوکن ہے اس کو اسکینر سے لے لو اور اس کو اسٹیک میں پش کرو اور اس کے بعد فائیو اب کیا چیز ہے state D F A state five جو ہے اس کو پش کر دو نتیجہ تن یہ دیکھیے مائنس اور فائیو آ گیا فائیو جو ہے اب یہ اسٹیک کا بالکل ٹاپ ہے اس کے نیچے مائنس ہے پھر ٹو ہے پھر پھر ٹی ہے زیرو ہے اور ایونچلی وہ ہمارا ڈمی سمبل یہاں سے اب بقیہ کاروائی میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب میں فائیو اور ان پٹ میں دیکھیے اب کیا ہوا ہے مائنس نہیں ہے مائنس تو اسٹیک پہ چلا گیا نیکسٹ ان پٹ سمبل کیا ہے آئی ڈی فائیو اسٹیٹ لیں آئی ڈی سمبل لیں ایکشن ٹیبل میں جائیں وہاں پہ دیکھیے کیا ہے یہ آپ ایک نظر دوڑائیے اس ٹیبل کے اوپر جو آپ کے سامنے موجود ہے آپ کے نوٹس میں وہاں پہ کیا ہے ایس فور ایس فور کا مطلب کہ شفٹ کرو یعنی کہ جو ان پٹ ہے اس سے جو ٹوکن ابھی سامنے ہے یعنی کہ آئی ڈی اس کو شفٹ کرو اور اس کے بعد اسٹیٹ نمبر فور جو ہے اس کو پش کر دو یہ وہ ڈی ایف اے کی اسٹیٹ ہے یعنی کہ ڈی ایف اے کی جس اسٹیٹ میں گئے اس کو یاد کرو یہ بھی میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہتا چلوں کہ یہ جو ساری کاروائی ہے اسٹیک میں سمبلس کے ساتھ اسٹیٹ ڈالنی یہ یاد ہے ہم نے کیوں کی تھی ہم یہ جاننا چاہتے تھے یا ہم یہ یاد رکھنا چاہتے تھے کہ جو ڈی ایف اے ہے وہ کس اسٹیٹ میں موجود ہوگا ہاں اس میں یہ جو ریسٹارٹ والی بات تھی یہ بھی ہم نے اسی لیے کی تھی کہ بعض اوقات ہم ایک اسٹیٹ میں بیٹھے ریڈکشن تو کر دیں گے لیکن اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلانا ہوگا کہ اب آگے کہاں جائیں تو وہاں پہ پھر یہ جو گو ٹو ٹیبل ہے وہ استعمال میں آتا ہے اچھا چلیے اب اس مثال کو آگے تیزی سے لیے چلتے ہیں اس وقت جو حالت ہے وہ یہ کہ next input symbol multiply ہے اسٹیک میں ٹاپ ایلیمنٹ اسٹیٹ فور ہے فور اور ملٹیپلائی کی بنا پہ ریڈیوس سکس میں رول استعمال کروں گا F goes to I D جس کی بنا پہ یہ دیکھیے کہ آئی ڈی جو ہے یہ بالکل ٹاپ پہ اسٹیک کے ٹاپ پہ دیکھیے جو فور سے پہلے آئی ڈی ہے اس کو میں نے ایف سے ریپلیس کیا اور یہیں پہ اگر میں پوچھوں کہ یہ ایف کے بعد تھری جو ہے یہ کہاں سے آیا یہ آیا ہے یہ ایف کی لیفٹ پہ دیکھیے پانچ ہے فائیو اور ایف لے کے آپ ٹیبل میں جائیے رو فائیو اور گو ٹو ٹیبل میں ایف میں دیکھیے کیا ہے وہاں پہ آپ کو نمبر تھری ملے گا جو کہ ریسٹارٹ اسٹیٹ ہے اچھا اب ان پٹ جو ہے وہ ہے ملٹیپلائی اور آئی ڈی اور آخر میں وہی اینڈ آف فائل یا end of input marker اب تھری اور ملٹیپلائی سمبل جو ہے اس کو لے کے ایکشن ٹیبل میں جائیے وہاں پہ آپ کو ملے گا ایس سکس یعنی کہ شفٹ کرو اور اسٹیٹ سکس جو ہے اس کو پش کر دو کیونکہ ڈی ایف اے جو ہے اب اسٹیٹ سکس میں جائے گا شفٹ کی بنا پہ دیکھیے اب کیا ہوا اسٹیک کو ذرا دائیں جانے سے دیکھیے کہ سب سے اوپر سکس ہے یہ ابھی میں نے اسٹیٹ پش کی ہے پھر یہ ملٹیپلائی سمبل ہے جو کہ میرے شفٹنگ کی بنا پہ میں نے اسکینر سے لے کے اس میں ڈال دیا اور بقیہ چیزیں ابھی باقی ہیں وہ 3 F five minus two T یہ بقیہ ساری چیزیں ابھی اسٹیک میں موجود ہیں ان کی باری آئے گی جیسے جیسے مجھے ہینڈل ملتے جائیں گے اور یہ بھی میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہینڈل مجھے کہاں پہ ملے گا اسٹیک کے بالکل باٹم پہ کہ اسٹیک کے ٹاپ سے شروع ہو کے یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ہمیشہ اسٹیک کے ٹاپ کے قریب وہ ہمیں ہینڈل کا رائٹ ہینڈ سائڈ والا جو سمبل ہے وہ ملے گا اور جیسے جیسے ہم اسٹیک میں نیچے جائیں گے ہمیں بکیا چیزیں ملیں گی تو آئیے آپ اس کو آگے لیے چلتے ہیں ان پٹ میں اب آئی ڈی اور ڈالر ہے اسٹیک میں ٹاپ موسٹ سمبل سکس ہے سکس اور آئی ڈی کو لے کے ٹیبل میں جائیے وہاں پہ ملا ایس فور یعنی جو ان پٹ کا نیکسٹ سمبل ہے یعنی کہ آئی ڈی جو آپ کے سامنے ہے اس کو شفٹ کرو اور ساتھ ہی D F A state four میں چلے جاؤ اور یہ یاد کر لو جس کی بنا پہ آپ دیکھیے اسٹیک میں کیا آیا اگر آپ یہ اس کالم کو رائٹ right سے پڑھنا شروع کریں تو آپ اسٹیک ٹاپ سے شروع ہوں گے فور ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ اس کے بعد سمبل آئی ڈی پھر سکس پھر ملٹیپلائی پھر تھری اور ایسے ہم بالکل باٹم پہ یہ جو ڈمی سمبل ہمارا ہے وہ ابھی تک موجود ہے ان پٹ میں اب کیا رہا صرف ڈالر دیکھیے ان پٹ ہم ساری کنزیوم کر چکے ہیں اور یہ بھی آپ اس چیز کا لحاظ رکھیے کہ ابھی تک جب بھی ہم نے ٹیبل میں جا کے کوئی انٹری ڈھونڈی ہے تو ہمیں بلینک نہیں ملے کیونکہ اگر بلینک مل جاتے تو میرا سوال کہ اس کا کیا مطلب ہوتا کہ یا تو ہمارا ٹیبل خراب ہے یا ہم اس ٹیبل کے بنانے میں کچھ گڑبڑ کر گئے ہیں یا ہمارے پارسر کے ایکشن میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے یا ان پٹ میں خرابی ہے یہ ان پٹ جو ہے جس نے بھی ہمیں دی ہے وہ ایکچولی اس گرامر کے حوالے سے لیگل ہے نہیں تو اس چیز کا لحاظ رہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ہمیشہ کہ آپ جب بھی جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی شفٹ ریڈیوس ایکشن ملے گا چانسز ہیں کہ اگر ان پٹ خراب ہے تو آپ ایک بلینک سیل پہ پہنچ جائیں اور اس صورت میں آپ کو ایرر ریکوری کرنی پڑے گی لیکن میں نے مثال میں ایسا رکھا ہے کہ ہمیں فی الحال یہ صورت حال سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آئیے اب اس کو بالکل اختتام تب لیے چلتے ہیں کہ اسٹیک میں ٹاپ موسٹ اسٹیٹ جو ہے یا ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ کو اسٹیٹ فور ہے ان پٹ جو ہے وہ ڈالر ہے ٹیبل کنسلٹ کریں رو فور اور ایکشن ٹیبل میں ڈالر کے کالم میں وہاں پہ آپ کو ملے گا ریڈیوس سکس یعنی کہ reduce by grammar rule six F goes to I D یہ ہینڈل ہے آئی ڈی جو ہے یہ ٹاپ جو اسٹیک ہے اس کا فور کے نیچے والا ایلیمنٹ آئی ڈی ہے اور دیکھیے اس کو میں جب ریپلیس کرتا ہوں تو ایف تو آ گیا لیکن یہاں پہ دوبارہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جلدی سے بتائیے کہ یہ تین جو ہے ایف کے بعد یہ کہاں سے آیا اس کا جواب یہ کہ ایف سے لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ کیا ہے سکس سکس اور ایف کو لے کے اب گو ٹو ٹیبل میں جائیے آپ کو تھری ملے گا اچھا اب ان پٹ جو ہے اس میں ڈالر ہے تھری جو اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ ڈالر ان پٹ ہے اس کو لے کے ٹیبل میں جائیے آپ کو ملے گا reduce five T goes to F اور یہاں پہ یہ دیکھیے کہ کس طرح ایف جو ہے اس گرامر کا رائٹ ہینڈ سائڈ سمبل وہ اسٹیک میں بالکل ٹاپ پہ ہے یہ وہ ہینڈل ہے اور دیکھیے ابھی تک جب بھی ہم نے ریڈکشن کی ہے تو جو سمبلس ہم نے ریڈیوس کر کے ریپلیس کرنے تھے with the left hand side of the grammar symbol وہ ہمیشہ ہمیں اسٹیک کے ٹاپ پہ ملے ہیں کبھی ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں اسٹیک میں بالکل نیچے یا درمیان میں جا کے کوئی چیزیں نکالنی ہو ہمیشہ اسٹیک کے ٹاپ پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیے کہ ایف بھی جو اسٹیک کے بالکل ٹاپ پہ موجود ہے میں اس کو ریڈیوس کرتا ہوں جس کی بنا پہ اب دیکھیے یہاں پہ ٹی آ گیا اور سکس اور ٹی جو ہے اس کو لے کے جب میں نے table go to table consult کیا تو مجھے ملا ایٹ وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے یعنی کہ ریسٹارٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ایٹ ہے ان پٹ سمبل ابھی تک ڈالر ہے اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ڈالر ہی رہے گا کیونکہ اب ان پٹ جو ایکچوئل ایکسپریشن کی تھی وہ تو کنزیوم ہو چکی ہے ایٹ اور ڈالر کو لیں ٹیبل میں جائیں آپ کو اب ملے گا reduce by rule number four rule number four ہے T goes to F multiply by T اچھا یہاں پہ تھوڑی سی یاد دہانی ہینڈلس کو ذرا ذہن میں دوبارہ لے آئیے ہینڈل کیا چیز تھی جو گرامر رولس ہیں ہمارے اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے سمبلس ہیں وہ اور ہینڈل کمپلیٹ ہینڈل کی ڈیفینیشن کیا تھی یاد ہے وہ جو پلیس ہولڈر وہ جو ڈاٹ مارکر ہے اگر وہ کسی بھی گرامر رول کے بالکل رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چلا جائے اب چونکہ گرامر رولز جو ہیں وہ ایسے تو نہیں کہ ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سمبل ہوتا ہے کبھی دو ہوں گے کبھی تین ہوں گے کبھی تین سے زیادہ بھی ہوں گے یہ تو گرامر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ اب یہ جو رول ہے کہ T goes to F F یا بائی uh, تو اس کے اندر تین سمبلز انوالوڈ ہیں تو اب پارسر نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ان تمام سمبلز کو یعنی کہ ہینڈل کو پاپ کرنا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اسٹیک کے اندر ہم اسٹیٹس بھی ڈالتے ہیں لیکن چونکہ وہ ہمیشہ پیر میں ہیں تو ایکچولی ہم تین پیئرس جو ہیں ان کو پاپ کریں گے اور بائی دا وے ابھی تک یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ریڈکشن کی ہے تو ہمیشہ پیئرز میں چیزیں پاپ ہوتی ہیں اسٹیٹ اور اس کے ساتھ سمبل تو یہ یاد دہانی کی باتیں تھیں تو آئیے اب ہم بالکل اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں تو آئیے اس مثال کو اب بالکل کمپلیٹ کر لیں T goes to F times T جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمبلس ہیں وہ ہیں ایف ٹائمس ٹی ان کو لے کے میں جب ریڈکشن کروں گا تو اس کی بنا پہ دیکھیے اب میرے پاس اسٹیک میں کیا ہے ٹاپ سے دیکھیے two T five way again یہ ٹو جو ہے یہ فائیو اور ٹی کو گو ٹو ٹیبل میں جا کے اگر آپ کنسلٹ کریں تو آپ کو ٹو ملے گا ٹو اور ڈالر کو لے کے reduction three E goes to T جس کی بنا پہ اب آگے چلیے تو یہ ای e دیکھیے ٹی کی جگہ آ گیا ہے اور فائیو اور ای e اگر آپ لے کے گو ٹو میں جائیں تو آپ کو سیون ملے گا جو کہ اسٹیک کے ٹاپ میں ہے سیون اور ڈالر ان پٹ کو لے کے آپ کو کیا ملا اگر ٹیبل کنسلٹ کریں ملے گا E goes to T minus E اور یہ reduce by rule number two ہے رول نمبر ٹو جو ہے وہ ہے زیرو ای e یہاں پہ اب آ گیا اور زیرو اور ای e کو لے کے جب آپ گو ٹو ٹیبل میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا ون یعنی کہ ریسٹارٹ اسٹیٹ ون ہے اور ون اور ڈالر کو جب آپ لے کے ٹیبل میں جائیں گے ذرا جائیے وہاں پہ دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے ایکسیپٹ یہ ہے وہ فائنل انڈیکیشن پارسر کے لیے کہ بھئی تم جو ہو سکسیسفلی اس گرامر کو لے کے اس ان پٹ ایکسپریشن یا ان پٹ سینٹینس کو لے کے تم پارس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو اب بقیہ جو کام کرنا ہے وہ کرو لیکن جہاں تک یہ ساری پارسنگ تھی یہ اب جو ہے کمپلیٹ ہو گئی اب یہاں پہ انفارملی اور تھوڑا سا فارملی ہم نے باٹم اپ پارسنگ کی تمام کاروائی یا جتنے اسٹیپس تھے وہ مکمل کر لیے ہیں میں جلدی سے دہرائے دیتا ہوں وہ کیا تھے کہ ہم نے گرامر لی تھی اس کو ہم نے آگمنٹ کیا تھا ایک اور نیا اسٹارٹ سمبل ڈال کے اس کے بعد ہم نے آگمنٹڈ گرامر میں جو سب سے پہلا رول جو نیا ہم نے ایڈ کیا تھا اس میں ہم نے ایک مارکر ڈاٹ جو ہے اس کو لے کے ہم نے وہ ایل آر آئٹمس بنائے تھے ہاں گفتگو ہمیشہ ہماری ایل آر ون آئٹمس پہ رہی تھی یعنی کہ ون لک ہیڈ اور اس حوالے سے جو ہمارا پہلا آئٹم تھا وہ S goes to dot E comma dollar تھا اچھا اس کو لے کے پھر ہم نے اپنی وہ جو کنونیکل کلیکشن تھی آئٹمس کی وہ ہم نے بنائی تھی جس میں ہم نے یہ کاروائی جو تھی ایک انتہائی مکینیکل لبوریس پروسیجر کے ذریعے کی حالانکہ ہماری گرامر چھوٹی تھی لیکن پھر بھی آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر گرامر ذرا سی بھی بڑی ہوتی اس سے تو یہ کاروائی کتنی لمبی اور کتنی مشکل تو نہیں میں کہوں گا لبوریس اور ٹیریس ہوگی اور اس میں غلطی کا احتمال ہوگا خیر ہم نے کیئرفلی وہ کیا ہم نے اس سے وہ کلیکشن بنائی وہ جو سی سی میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا تھا پھر ایک الگردم کے ذریعے ہم نے وہ دو ٹیبلز بنائے ایکشن اور گو ٹو اور ان کی بنا پہ ہم نے اپنی گرامر کا ایک ان پٹ اسٹرنگ لے کے اس کو آپ سکسیسفلی پارس کیا ہے ہاں میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ آپ کو جتنے سینٹنس ملیں گے وہ ویلڈ ہوں گے یعنی کہ وہ پارسر ہمیشہ اس کو پارس کرنے میں سکسیسفل یعنی کہ یہ جو ایکسپٹ فائنل انڈیکیشن ہوئی ہے اس تک پہنچ جائے گا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے جیسے پروگرام سے آپ کو ایک خاصا تجربہ ہو چکا ہے کہ اکثر آپ پروگرام میں کوئی سنٹیکس ایرر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور بعد یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ سارے ابھی تک سینٹیکس انالیسز کی باتیں ہیں ہم نے ابھی سیمیٹکس اور وہ باتیں وہ ابھی شروع نہیں کی یعنی کہ جو ایررز اس سٹیج پہ اگر پارسر پکڑے گا تو وہ سینٹیکس ریلیٹڈ ہوں گے اور سینٹیکس ریلیٹڈ ایررز کیا ہیں وہ آپ بڑی اچھی طرح آپ جانتے ہیں آپ اپنی پروگرامنگ میں وہ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور آپ کو تجربے کی بنا پہ ان تمام ایررز کا بھی پتا ہے اور پھر ایونچولی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں لیکن پارسر کے حوالے سے یہ کہ پارسر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک سنٹیکس ایرر ہے یہاں پہ جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ اگر کسی اسٹیج پہ پارسر جو ہے وہ ایکشن یا گو ٹو ٹیبل کو کنسلٹ کرے اور وہاں پہ اس کو ایم ٹی سیل ملے تو وہ ایرر کنڈیشن ہے اب یہ جو بات ہے کہ ایرر کنڈیشن کی صورت میں پارسر نے کیا کرنا ہے اصل میں وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے ایک پورا ٹاپک ہے جو کہ ہم فی الحال اس کورس میں کور نہیں کریں گے میں آپ کے ذمے ایک لحاظ سے لگا رہا ہوں کہ ایرر ریکوری جو ہے وہ پارسنگ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اگر پارسر آپ کو بتائے نہ کہ بھائی ایرر کیا ہے تو آپ کافی دیر تک سر کھجاتے رہیں گے بعض کا گھنٹے آپ کے لگ جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی سنٹیکس ایرر ہے کیا اگر پارسر کو پتہ چلا ہے کہ سنٹیکس ہے تو وہ مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ بھائی ایرر ہے کیا اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پارسر کو کافی انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ ایرر کیا ہے اور کہاں ہے اس کو ان پٹ میں بھی پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اس کو اپنی پارسنگ کے حوالے سے بھی پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے تو چاہیے کہ پارسر جو ہیں وہ نہ صرف یہ بتائیں کہ بھائی ایرر ہے بلکہ یہ بھی بتائیں کہ ایرر کہاں پہ ہے اور ایرر کی نوعیت کیا ہے اور مے بی یہ کہ اس ایرر کو فکس کیسے کریں اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ پریکٹیکل کنسیڈریشنز ہیں کمپائلرز کے حوالے سے کہ کمپائلرز جو ہیں وہ پروگرامز تو ہیں لیکن انہوں نے ہیومنس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے بائی دا وے یہ اس چیز کا احساس آپ کو بہت ہوا ہوگا کہ ایک ایپلیکیشن جو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کو بار بار آپ یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کو اس مشین کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے وہ کمپائلر ہے ٹھیک ہے آئی ڈی میں آپ جا کے پروگرام اپنا ٹائپ کرتے ہیں لیکن میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ یہ جو آئی ڈیز ہیں یہ بھی سینٹیکس ایرر آپ کو بتا دیتی ہیں لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیے کہ ایک آئی ڈی ای جو ہے ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ سینٹیکس ایرر ہے اصل میں وہ بھی ایک پارسر اور وہ most likely top down parser جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن بعد میں جب آپ ایکچوئل پورا کمپلیٹ پروگرام لکھ لیتے ہیں اور اس کو جب آپ کہتے ہیں کمپائلر کو کہ اس کو پارس کرو پھر ایونچولی اس کا کوڈ بھی جنریٹ کرو تو پھر آپ کو امید ہوتی ہے کہ ویسے ایک لحاظ سے امید تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلطی نہیں سب ٹھیک ہے اور اس کو پارس ہو جانا چاہیے لیکن یہ غلط فہمی آپ کی بڑی جلد دور ہو جاتی ہے اکثر خاص طور پہ جب آپ پہلی دفعہ پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں اور اس میں سنٹیکس ایرر آتا ہے اور اس وقت آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کمپائلر جو ہے مجھے ایگزیکٹلی exactly بتا دے ایرر ہے کہاں پہ ایرر ہے کیا اور اس کو میں ٹھیک کیسے کروں اور اچھے کمپائلرز یہ کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ تجربہ آپ کو ہو چکا ہے کہ اچھا کمپائلر اچھا کس بنا پہ ہے اور باتیں بھی ہیں اس کی اچھائی کی لیکن یہ ایک انتہائی اہم بات ہے خیر یہ گفتگو میں نے ایک لحاظ سے ذرا ٹینجنٹ پہ جا کے کی ہے لیکن میں یہ پریکٹیکل اسپیکٹس اس لیے اجاگر کر رہا ہوں کہ یہ ساری تھیری تو آپ پڑھ لیں اس کو آپ امپلیمنٹ بھی کر لیں لیکن from a practical point of view اگر آپ کا کمپائلر مارکیٹ میں بک رہا ہے یا آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں اگر ان میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی تو شاید وہ چیز نہ بکے یہ وہ باتیں ہیں جس کی بنا پہ کمپائلرز کو اچھا یا کہہ سکتے ہیں کہ برا جانچا جاتا ہے اور برے وہ ہیں جو کہ ایک لحاظ سے یہ بھی ہیں جو بتاتے ہی نہیں کہ بھئی مسئلہ کیا ہے یہ صرف کہہ دیتے ہاں بھی ایرر ہے اور مجھے پرسنلی اس چیز کا تجربہ ہے کہ آج سے دس بیس سال پہلے جو کمپائلرز تھے چونکہ مشینز جو تھیں وہ اتنی کیپیبل نہیں کیپیبل نہیں تھی مجھے یاد ہے فورٹرن کمپائلرز میں استعمال کرتا تھا سینٹیکس ایرر آیا اس نے کہا ایرر نائن یا ایرر ون ہنڈریڈ اس کا کیا مطلب ہے اچھا اس سلسلے میں کرنا کیا پڑتا تھا یہ نمبر نائن جو ہے اس کے لیے اس کمپنی کا کمپائلر جو جو ہم نے خریدا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک پوری مینوئل آتی تھی اس مینوئل میں ایک چیپٹر ہوتا تھا جس میں یہ سارے ایرر نمبر لکھے ہوتے تھے اور ان کے آگے پھر ڈسکرپشن ہوتی تھی تو کرنا یہ پڑتا تھا کہ اس ایرر کو لو اس نمبر نو کو لو اس بک میں جاؤ یعنی کہ آپ لٹرلی کمپیوٹر سے اٹھ کے آپ ادھر جا رہے ہیں جہاں پہ ایک کتاب پڑھی ہے اس کتاب کو کھولا وہاں پہ اس صفحے پہ گئے جہاں پہ یہ ایرو کنڈیشنز ہیں اس نمبر نو کو دیکھا اس کے آگے پھر ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے جو کہ اکثریت ہوتی تھی کہ بھئی بس ایرر ہے کوئی سنٹیکس ایرر ہے یا کبھی کبھی ہوتا تھا کہ بھئی مسنگ سیمائی کولن یا مسنگ کولن یا سم تھنگ خیر اتنا کچھ کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا تھا کہ او ہو میرا ایک کوما رہ گیا تو بھائی کمپائلر ادھر ہی مجھے بتا دیتا کہ بھائی ایک کاما مسنگ ہے مجھے نہ یہ کمپیوٹر چھوڑ کے اٹھ کے اور بعض کا مجھے پرسنلی یاد ہے کہ میں اٹھ کے اپنے اسٹیشن سے ایک دوسرے کمرے میں گیا ہوں جہاں پہ یہ ساری مینولس پڑی ہیں وہاں پہ میں نے ان کو کھول کے دیکھا ہے کہ یہ ایرر تھا کیا یعنی کہ جو دو منٹ دو منٹ کیا میں دو سیکنڈ کی بات ہے وہ مجھے منٹوں میں کرنی پڑی اور بعض کا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کتاب اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کو ڈھونڈو خیر اینی وے یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے لیکن میں اس چیز کا آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کمپائلنگ کے حوالے سے یہ ایک پریکٹیکل ٹول ہے اور جو بہت استعمال ہوتا ہے تو آپ بھی ایز اے پروفیشنل ڈیولپر جب آپ پارسنگ کریں اور ضروری نہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا صرف کمپائلرز کے حوالے سے آپ اپلیکیشنز بنائیں گے جس میں پارسنگ آپ کریں گے جس میں کوئی کمینڈ لینگویج ہے جہاں پہ آپ نے کوئی کمینڈ لینگویج پارس کی وہاں پہ یہ باتیں جو ہیں ان کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اگر اس کمینڈ لینگویج میں کوئی ایرر ہے جو کہ یوزر نے کمینڈ جو ٹائپ کی ہے تو آپ تین باتیں کریں ایک یہ بتائیں کہ وہ ایرر ہے کہاں پہ دوسرا یہ بتائیں کہ ایرر کی نوعیت کیا ہے تیسرا یہ بتائیں کہ اس ایرر کو ٹھیک کیسے کیا جائے تینوں باتیں اور تینوں جو ہے تفصیل سے بتائیں کوئی حرج نہیں بھئی وہ یوزر بیٹھا ہوا ہے اس کی جتنی مدد ہو سکتی ہے کرو تاکہ وہ اپنا ایرر فکس کرے اور جو اصل کام ہے کہ اس پروگرام کو یا یہ جو کمینڈ ہے اس کو میں نے چلانا ہے وہ آگے چلے بیچارے کا اگر اٹھ کے جا کے کوئی کتابیں یا لوگوں سے پوچھنا پڑ گیا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے یہ ایرر کیا ہے تو پھر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی نہیں تو ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ چیز یہ کورس یہ ٹول یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے یہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ کمپائلر ہی ہے جس سے آپ کمپیوٹر سے ویسے دیکھیں بات کرتے ہیں جو بھی لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں ایونچولی اس میں پروگرام لکھ کے کمپائلر کو ہی دیتے ہیں جس سے آپ کی ایپلیکیشن کوئی ایسی ایپلیکیشن نہیں ہے جو کہ کمپائلر سے نہ گزری ہو اور بائی دا وے کمپائلر کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سی کمپائلر یا سی پلس پلس کمپائلر یا جاوا کمپائلر اسمبلی لینگویج بھی ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ کمپلیشن ہی ہے کیونکہ اسمبلی لینگویج ہیومن کنزمپشن کے لیے ہے اس سے ٹھیک ہے وہ مشین کوڈس اور ایونچلی وہ بٹس بنتے ہیں لیکن وہ بھی ایک کمپائلر ہے تو اس لحاظ سے ذرا کمپائلر کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ یہ وہ چیز ہے جو وہ انٹرپریٹر ہے یہ وہ یہ اینٹی ہے جس سے آپ ہیومن اور ایک مشین آپس میں بات کرتے ہیں یا یہ کہ آپ اس کے ذریعے مشین کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیے اب میں نے یہاں پہ ایک دم جیسے پارسنگ کو چھوڑ کے فلسفانہ گفتگو شروع کر دی لیکن جیسے ہی اس چیز کے بارے میں بات شروع ہوئی میں اس کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں اور پھر جب آپ پریکٹیکلی یہ پروجیکٹس کریں گے اور بعد میں پروفیشنلی بھی ایسے کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں اس وقت آپ کے ذہن میں آئیں گی جس کی بنا پہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ اچھی بنائیں گے اور اچھی کے سلسلے میں یہ بات جو ہے میرے خیال میں ایٹ لیسٹ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی ایپلیکیشن نے کمپائلر انکلوڈیڈ ایرر کنڈیشن انتہائی ڈسکرپٹیو انتہائی ہیلپ فل طریقے سے بتائی ہے تو یوزرز اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ غلطی میں سمجھ گیا کہ کیوں ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے اور بلکہ کمپائلر مجھے بتا رہا ہے کہ اس کو ایسے ٹھیک کرو اچھا یہ باتیں ٹھیک ہے بعد میں ہم دہراتے بھی رہیں گے اور بعد میں آپ کو یہ پریکٹیکلی بھی کرنی پڑیں گی آئیے اب یہ جو الگریدم ہم نے استعمال کیا تھا انفارملی جو میں نے مثال میں آپ کو دکھایا اس کو ہم ایک فارمل الگریدم کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں جو کہ باٹم اپ پارسر کی اب جو کاروائی ہے اس کو کمپلیٹلی کیپچر کرتا ہے اور بائی دا وے یہ آپ اگر چاہیں تو آپ کوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے طور پہ گرامر جو ہے اس کو لے کے اس کا یہ ٹیبل بنائیں یہ الگریدم استعمال کریں پورا پارسر باٹم اپ کام کرے گا ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بعد میں ہم ایک ٹول استعمال کر لیں گے جو کہ یہ کاروائی جو ساری ہے اس کو نہ صرف ٹیبل بنانے میں بلکہ یہ جو پارسر ہے اس کو چلانے میں ہماری مدد دے گا بالکل ویسے جیسے ہم نے لیکسیکل اینالائزر بنایا تھا تو آئیے اب اس الگریدم کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ باٹم اپ پارسر کی اب فارمل ڈسکرپشن ہے اس کا ٹائٹل میں نے یہ لکھا ہے ایل آر ون پارسر اب یہ اسکیلیٹن ان دا سینس کہ بھائی اس میں ابھی کافی ڈیٹیلس ہیں یا اس کا دوسرا لفظ یہ کہہ لیں کہ یہ باٹم اپ پارسنگ الگریدم ہے جس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں تو آئیے ذرا اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیں جو سب سے پہلے کاروائی تھی جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس الگریدم کو چلانے کی وہ یہ ہے کہ اسٹیک میں ہم ایک ڈمی سمبل پش کرتے ہیں اور اسٹیک زیرو پش کرتے ہیں یہ جو دو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ اب وہ کر رہی ہیں اس کے بعد میں ڈن اکول فالس یہ میرا وہ بولینس ویریبل ہے جو کہ اس وائل لوپ کو جو آپ بعد میں ابھی دیکھیں گے اس کو چلاتا رہے گا جب ڈن فالس ہو جائے گا تو آف کورس یہ ڈن جب ڈن ٹرو ہو جائے گا تو پھر یہ وائل لوپ بند ہو جائے گا اور دوسرا میں نے اس ہائی لائٹڈ اسٹیٹمنٹ میں یہ کیا ہے کہ جو ان پٹ ہے اسکینر سے میں نے اس کا نیکسٹ جو ابھی سمبل ہے وہ میں نے لیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیک میں ہم نے اسٹیٹ زیرو کو لے کے اور ان پٹ سمبل جو آگے آ رہا ہے اس کو لے کے ہم نے ٹیبل کو کنسلٹ کرنا ہے اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹوکن جو ہے اس میں ہم ان پٹ سمبل کو رکھیں گے وائل لوپ میں آئے یہ وائل لوپ اب چلتا جائے گا جب تک کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکسیپٹ اسٹیٹ نہیں ہمیں یا ایکسیپٹ مارکر نہیں ہمیں ملتا یا کوئی ایسی ایرر کنڈیشن آ جاتی ہے جس میں ہم ریکور نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ دیکھیے اسٹیک ڈاٹ ٹاپ اگر آپ کو یاد ہو یہ ڈیٹا اسٹرکچرس کے حوالے سے کہ اسٹیک میں یہ بھی ہم نے ایک آپریشن رکھا تھا اس وقت شاید ہم نے اس کا نام پیک رکھا تھا کہ مجھے اسٹیک کو کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ ٹاپ پہ ہے کیا اس کو ابھی نکالو نہیں رہنے دو وہیں لیکن مجھے صرف بتا دو وہ جو ہے چیز وہ ایکچولی اسٹیٹ ہوگی اس کو میں نے یہ دیکھیے ایس ویریبل جو ہے اس میں میں نے ڈالا ہے اس کے بعد اب میں ایکشن ٹیبل کو کنسلٹ کروں گا ایکشن ٹیبل میں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایکشن ایک ٹو ڈیمینشنل رے ہے ٹیبل ہے اس میں ایس جو ہے وہ اسٹیٹ رو انڈیکس اور ٹوکن جو ہے جو کرنٹ میں نے اسکینر سے لیا ہے اس کو لے کے میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے اور یہاں پہ اب میں نے اس طرح نہیں لکھا کہ وہاں پہ آر سکس یا آر فائیو ہے یہاں پہ میں نے ایکچولی وہ ڈسکرپشن لکھ دی ہے کیونکہ یاد رہے یہ ہم الگریدم ڈسکس کر رہے ہیں پریکٹیکل ڈیٹیلس ٹھیک ہے وہ بعد میں دیکھیں گے بلکہ ایک لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم تو ایک ٹول کو استعمال کریں گے سر اینی وے ایکشن نے ہمیں یہ کہا کہ ریڈیوس کرو اے گوز ٹو بیٹا یعنی کہ یہ جو گرامر رول ہے اس سے ریڈیوس کرو اگر اس کو ایکشن سے ریڈیوس ملا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پہ یہ یا پارسن نے اب یہ اسوم کیا کہ اس کو اس گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے تمام سمبلس جو کہ یہ بیٹا ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ سارے جو ہیں یہ ہینڈل اس کو اب مل گیا ہے اور اب دیکھیے یہاں پہ کیا میں نے کیا کہ اسٹیک سے میں نے پاپ کیا ہے لیکن یہ اب میں ایک نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں کہ اسٹیک سے ایکچولی صرف ایک چیز پاپ نہ کرو ٹو ملٹیپلائڈ بائی یہ کارنیلٹی سمبل ہے کہ بیٹا جو ہے اس میں جتنے سمبلس ہیں اگر وہ گرامر رول ہے اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سمبل ہے تو یہ ون ہے اگر اس میں تین ہے تو یہ تین ہے اگر وہ چھ ہے تو یہ چھ ہے جتنے بھی سمبلس ہیں اس گرامر کے ان کو اس کا نمبر آف سمبلس لے کے اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کرو کیونکہ یاد ہے ہم اسٹیک میں ہمیشہ پیئرز ہوتے ہیں ہمیشہ ایک سمبل ہوگا اس کے ساتھ اسٹیٹ ہوگی two times the number of symbols لے کے ان کو پاپ کرو اچھا یہ تو اب پاپ ہو جائیں گے لیکن یہ وہ ریڈکشن والی بات ہے کہ اب میں جو اسٹیٹ ہے وہ بائی دا وے ایکسپوز ہوگی یہاں پہ اب میں وہ مثال آپ کے سامنے پیش تو نہیں کروں گا لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ مثال طرح واپس اپنے سامنے رکھیے لیکچر نوٹس میں اور یہ دیکھیے کہ جب ہم ریڈکشن کرتے ہیں اور اسٹیک میں سے سمبلس کو پاپ کرتے ہیں تو جو ایلیمنٹ جو چیز اسٹیک کی ایکسپوز ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ ایکچولی ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے تو دیکھیے یہاں پہ پھر میں نے S equal stack dot top جو ہے اس کو لیا یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کو لے کے میں اب گو ٹو ابھی نہیں جاؤں گا دوسری کاروائی میں یہ کرتا ہوں کہ چونکہ مجھے اس اسٹیٹ کی ضرورت ہوگی بعد میں گوٹو میں جانے کے لیے تو اس کو میں فی الحال سیو کر لیتا ہوں اس کو میں اسٹیک سے دیکھیے نکال نہیں رہا میں نے سمپلی پیک کیا ہے اسٹیک کو اور یہ جو گرامر رول میں نے ابھی استعمال کیا ہے اس کا لیفٹ ہینڈ سمبل اے جو ہے نان ٹرمینل اس کو اب میں نے پش کر دیا اور اس کے بعد میں نے دیکھیے کیا کیا یہاں پہ میں نے دو کام کیے پہلے ذرا اندر آئیے کہ میں نے گوٹو ٹیبل کو کنسلٹ کیا ہے کہ ایس جو ابھی میں نے اوپر بچایا تھا اے کو پش کرنے سے پہلے وہ اسٹیٹ جو کہ ایک نمبر ہے اور جو میرا نان ٹرمینل میں نے ابھی پش کیا ہے اس کو لے کے گو ٹو ٹیبل میں جاؤ وہاں پہ آپ مجھے کیا ملے گا ایک نمبر ملے گا وہ ایکچولی ڈی ایف اے کی اسٹیٹ ہے جس سے میں نے ریسٹارٹ کرنا ہے اور دیکھیے میں نے کیا کیا اس کو میں نے پش کر دیا یہاں پہ اب وہ اسٹیک کی کنڈیشن ہو جائے گی جس میں نان ٹرمینل کے بعد اب ایک اسٹیٹ آ جائے گی اور اسٹیٹ کو لے کے پھر اب یہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ایلس کنڈیشن ہے تو وہ ایکچولی یہاں سے اب واپس وہ وائل لوپ میں آئے گا تو بقیہ کاروائی ہوگی لیکن چونکہ ابھی اس پارسر کے حوالے سے بقیہ چیزیں رہتی ہیں کہ اگر ایکشن ریڈیوس نہیں ہے جو کہ میں اب آپ کو اگر آگے لیے چلوں تو ایکشن جو ہے وہ شفٹ آئے ہے یاد ہے وہ ایس فور ایس تھری اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب تھا کہ جو ان پٹ ٹوکن ہے اس کو اسٹیک پہ شفٹ کرو یعنی کہ پش کرو اور جو آئے ہے وہ ایک اسٹیٹ نمبر ہے اس کو بھی پش کر دو یہ دونوں باتیں یہاں پہ میں نے کی ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیے ٹوکن یہ میرا جو ان پٹ سمبل ہے جو میں نے لیا ہوا ہے یعنی کہ جو اس وقت نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے یہ وہ ہے یہ لے کے میں اب اس کو اسٹیک میں پہلے ڈالتا ہوں اس کے بعد پش آئے کیا جو کہ اسٹیٹ ہے اور اب میں نے ایک ان پٹ سمبل تو کنزیوم کر لیا اگلا جو ان پٹ سمبل ہے جس کی بنا پہ اب میں آگے چلوں گا وہ اب میں دیکھیے اسکینر سے لے لوں گا اچھا یہ جو لوپ ہے اس نے اب بقیہ ساری چیزیں بھی کرنی ہیں else if action is equal to accept یہ وہ کاروائی ہے کہ اگر گون اے اسٹیٹ جو اسٹیک میں ہے اور gone the next input symbol جو کہ ٹوکن میں ہے اس کی بنا پہ اگر آپ ایکشن ٹیبل میں دیکھیے میں ایکشن ٹیبل میں جا رہا ہوں اگر ایکشن ٹیبل میں مجھے ایکسیپٹ ملا and the token is dollar یہ بھی کنڈیشن ہے یعنی کہ ان پٹ جو ہے وہ کنزیوم ہو چکی ہے تو اس صورت میں میں یہ دیکھیے کیا کر رہا ہوں کہ done is equal to true یعنی کہ اب میرا پارسر جو ہے وہ اس سینٹینس کو کمپلیٹلی پارس کر چکا ہے اور یہاں سے وہ ایکچولی وائل لوپ اب ختم ہوگا اور وہ باہر جا کے آپ بعد میں دیکھیں گے کہ وہ رپورٹ کرے گا سکسیس ادروائز یہ وہ اب یہ نہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک غیر ضروری سی چیز ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم رپورٹ ایرر اور ریکور کریں گے ایکچولی یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے میں یہاں پہ اور اس کورس میں تو اس کو ہم فی الحال اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ ابھی بقیہ کافی چیزیں رہتی ہیں لیکن میں یہاں پہ دوبارہ وہ ساری فلسافیکل باتیں تو نہیں کروں گا لیکن اس چیز کی اہمیت کا آپ کو احساس دلا دوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے یہاں پہ رپورٹنگ اینڈ ایرر اور ریکوری یہ بھی نہیں کہ بھائی ایک ایرر ہوا تو بس ہاتھ چھوڑ دو نہیں چانسز ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ آگے چلتے جائیں چانسز ہیں کہ مے بی ایک ٹوکن کرنے سے ایکسٹرا معاملہ چلتا رہے بھائی مسنگ کولن ہے ہے ہے کیا ڈال دو اس کو ایسی کون سی بڑی بات باقی کاروائی تو کرو نا یہ وہ ریکوری والی بات ہے یہ میں اب آپ کے ذمے لگا رہا ہوں کہ ایرر رپورٹنگ اور ریکوری جو ہے اس کو آپ کتاب میں اور بقیہ جہاں پہ آپ کو سورسز ملیں اس میں آپ ضرور دیکھیے اور اب جو وائل لوپ ختم ہوا تو اس کی بنا پہ میں نے جو ہے سکسیس رپورٹ کی کہ بھائی پارسنگ جو ہے وہ اس حوالے سے کمپلیٹ ہوئی کہ یہ جو ان پٹ اسٹرنگ مجھے تم نے دیا تھا اس کو میں نے سکسیزفل پارس کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس پارسنگ بالکل ختم ہو گئی پارسر تو وہ کمپائلر کال کر رہا ہے اور ابھی کمپائلر نے اور بھی کافی کام کرنے ہیں یہاں پہ اب باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے کاروائی یقیناً نامکمل ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ اس گرامر جو گرامر ہے اس کو لو اور یہ اس کے ان پٹ سمبلس ہیں لیکسیکل اینالائزر جو ہے وہ تو آپ بنا پائے ہیں وہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں اب اس کا مجھے پارسر بھی بنا کے دو اور باٹم اپ پارسر بنا کے دو تو اب آپ کے پاس وہ تمام مواد جو موجود ہے یہ الگریدم انتہائی سمپل سا ہے کیونکہ دیکھیے ہم نے اصل میں وہ پوری ڈی ایف اے کو کیپچر کر لیا ہے کر لیا ہے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ابھی تک ہمارا یہی کاروائی کے حوالے سے معاملہ رہا ہے کہ ہم کوئی ایسی اسکیم استعمال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس کو کسی طرح ٹیبل میں انکوڈ کر دو یعنی کہ کوئی اسٹیٹ ڈائگرام بنا لو کیونکہ جیسے ہی وہ ٹیبل میں نا تو ہمارا جو الگریدم ہے وہ تو سمپل ٹیبل لک اپ رہ جاتا ہے اور اس میں بھی پارسل کیا کر رہا ہے ہمیشہ ایک اسٹیک سے انٹری لے کے ان پٹ سے لے کے کوئی چیز ٹیبل میں جا کے جو بھی ٹیبل کہتا ہے وہ اس کو لے کے آگے چل پڑتا ہے تو اس لحاظ سے پروگرامنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایکچولی یہ پارسل بنانا اب بہت آسان ہے اس کو اب آٹومیٹکلی بھی ہم بنا پائیں گے وہ ٹول ہم استعمال کریں گے اب معاملہ خیر فی الحال تھوڑا سا ابھی رہتا ہے یہ جو ہم نے لک ہیڈ والی بات کی تھی یاد ہے یہ کیوں تھا ایل ایل ون میں بھی یہ ایسا کیوں تھا کہ ہم لک ہیڈ کیوں کرتے تھے وہ اصل میں معاملہ یہی تھا کہ کسی طرح یہ جتنے گرامر رولز جو ہیں ان میں سے ہمیں سرچ نہ کرنا پڑے کہ بھئی کون سا کب استعمال ہوگا البتہ اس وقت بھی کچھ گرامر کے حوالے سے ایسی باتیں ہوئی تھیں جس کی بنا پہ ہم نے کہا تھا کہ پارسر کو دقت ہوگی یاد ہے وہ ایمبیگیوٹی والی بات پریسیڈنس والی بات یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اگر گرامر میں میں ویسے لکھ دوں تو پارسر نہیں سمجھ پائے گا کہ بھئی پلس جو ہے اس کی پریسیڈنس ملٹیپلائی سے کم ہے وہ انفیکس آپریٹر کے حوالے سے اور کچھ اور اف فینلس والی جو بات تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور اس طرح کی کئی ایمبیگیوٹیز ہو سکتی ہیں آپ کی گرامر میں جس کی بنا پہ پارسر جو ہے وہ چلنے کے لحاظ سے نہیں وہ ایکچولی بنانے کے لحاظ سے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا آئیے میں یہ چند مسائل جو ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں اور ان کے لیے جو ریمیڈیز ہیں وہ میں بتا تو دوں گا لیکن ہم ان کو تفصیل نہیں دیکھیں گے یہ اٹ سیل بھی ایک ایریا ہے کہ گرامر میں جب ایمبیگیوٹیز ہوتی ہیں سنٹیکس ایمبیگیوٹیز تو اس کو ہم کیسے سے جان چھوڑاتے ہیں اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک طریقہ ہم نے یہ اپنایا تھا کہ ہم گرامر کو چینج کر دیتے تھے اس میں نئے رولز ڈال دیتے تھے یہ ہم نے کیا تھا ایکسپریشن گرامر میں جب ہمیں پریسیڈنس والا مسئلہ پڑا تھا اف دین ایلس کے کیس میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ ہم نے گرامر کو ری رائٹ کیا تھا خیر یہ کچھ فارمل باتیں ہیں جن کو ہم ابھی دیکھ لیں گے ان کے سلسلے میں ہم جیسے کہ میں نے عرض کیا زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے البتہ یہ کہ کمپلیٹنیس کے لیے یہ باتیں ہمیں کور کرنی ہوں گی وہ ہیں شفٹ ریڈیوس کانفلکٹس اچھا یہ جو پارسنگ ہم ابھی تک کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ bottom up parsing actually shift reduce parsing ہے اور میرا خیال ہے اب آپ مکمل طور پہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ شفٹ ریڈیوس پارسنگ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ پارسر جو ہے وہ یہ دو جنرلی ایکشنز ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے یا شفٹ کرتا ہے یا ریڈیوس کرتا ہے لیکن چانسز ہیں کہ شفٹ ریڈیوس کانفلکٹس ہوں گے ڈیورنگ پارسنگ نہیں ایکچولی یہ ڈی ایف اے بنانے میں اور وہ کیسے یہ ذرا دیکھیے F A D F A state contains برف X goes to alpha dot A comma B یہ کیا ہے یہ ایک ایل آر ون آئٹم ہے یہ یاد رہے کہ یہ گرامر رول نہیں یہ actually L R one item ہے جس میں ایک گرامر رول ہے جو کہ ایک پارشل ہینڈل انڈیکیٹ کر رہا ہے کیونکہ دیکھیے یہ پلیس ہولڈر ڈاٹ جو ہے یہ الفا کے بعد ہے بی جو ہے وہ لک ہیڈ ہے اور دوسرا اسی اسٹیٹ میں ایک اور آئٹم ہے Y goes to gamma dot comma A اچھا اب دیکھیے کہ یہ جو ایکس والا رول ہے یا جو آئٹم ہے اس میں ڈاٹ کے بعد کیا ہے اے سمبل اے اور یہ جو وائی والا رول ہے اس میں لک ہیڈ دیکھیے کیا ہے اے اس بنا پہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ دین آن ان پٹ اے یعنی کہ جو آگے ان پٹ آ رہی ہے اس میں اگر سمبل اے ہے بے شک اس کو آپ ٹرمینل سمجھ سمجھ لیجیے لیجیے یا ٹوکن ٹوکن کہ نیکسٹ ان پٹ جو ہے وہ اے آ رہا ہے اب میں کیا کروں جو ایکس والا ہے وہ کہتا ہے کہ شفٹ کرو اور یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے ڈاٹ کو کہاں پہ کر دیا ہے وہ اے کے آگے چلا گیا ہے اور بیٹا کے لیفٹ پہ آ گیا ہے پہلے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ الفا کے بعد تھا ڈاٹ اب وہ اے کے آگے چلا گیا ہے یہ ہے شفٹنگ یہ پارسل کا ایک ایکشن ہو سکتا ہے لیکن جو دوسرا رول ہے Y goes to gamma dot یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں انپٹ ملے اے اور تم اس اسٹیٹ میں بیٹھے ہو جس میں یہ الر آئٹم ہے تو تم ریڈیوس کر دو یعنی کہ دوسرا ایکشن ہو سکتا ہے ریڈیوس اور ریڈیوس کرو کس سے وائی گوز ٹو گیما سے اب آپ یہ بتائیے کہ پارسر اب کیا کرے یا اگر آپ یہ پارسنگ ٹیبل بنا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں اس سلائیڈ میں یا اس معاملے میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے سامنے جو کہ آپ لے کے کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے میں شفٹ کروں گا یا ٹھیک ہے میں ریڈیوس کروں گا کوئی کانفلکٹ ریزولوشن والی بات نہیں البتہ اس فی الحال یہ سمجھ جائیے کہ کانفلکٹ ہو گیا اب یہ کیوں ہوا ہے یہ ابھی بات کی بات لیکن یہ ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ شفٹ کروں کہ ریڈیوس کروں this is called a shift reduce conflict میرا خیال ہے اس کی یہ جو اصطلاح ہے یہ بالکل صحیح اس پہ لاگو ہوتی ہے اور typically this is due to ambiguities in the grammar یہ ایمبیگیوٹیز کیا تھیں وہ یاد ہے وہ اف دین ایلس والی بات اور اب ذرا دیکھیے جو میں نے بات اگلی سلائڈ میں کہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کلاسک ایگزامپل ہے ڈینگلنگ ایلس کی وہ کیا تھی یہ میں نے آپ کے سامنے اب وہ گرامر پیش کی ہے جو کہ آپ کو پروگرامنگ لینگویجز کا اگر آپ سنٹیکس دیکھیں اس میں بالکل ایسے ہی نظر آئے گی کہ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں آپ کی پروگرامنگ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں اس میں اف وائل فور اس طرح کی جو پروسیجر لینگویجز ان میں یہ ہوتی ہے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ اف ہو سکتی ہے اور اس کا سنٹیکس کیا ہے جو کہ میں اس گرامر رول میں کیپچر کر رہا ہوں یہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ statement can be keyword if followed by an expression جو کہ ایکچولی بولین ہوگا اور یہ چانسز ہے کہ پرنتھسیز میں ہو پیسکیل میں آپ پرنتھسیز کے بغیر یہ لکھ سکتے ہیں سی اور سی پلس پلس اور جاوا میں آپ کو پرنتھسیز ڈالنی پڑتی ہیں anyway, یہ ایک جنیرک سی گرامر ہے اچھا یہاں پہ if e then statement تو یہ if statement بنی لیکن آپ جانتے ہیں کہ if میں آپ else بھی لگا سکتے ہیں تو جو گرامر رول اس کو کیپچر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ if e then statement else statement تو میرا خیال ہے کہ یہ گرامر رول کیا ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے ایکچولی یہ دو رولس ہیں اس کو کہتے ہیں ڈینگلنگ ایلس اور ڈینگلنگ ایلس یہ کہ یہ جو ایلس ہے یہ کس اف کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اچھا اس بنا پہ جب آپ اپنی وہ ایل آر ون آئٹمس اور اس سے ڈی ایف اے بنانے کی کاروائی کریں گے تو ایک اسٹیج آئے گی جہاں پہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے we will have D F A state containing یہ آئٹمس دو ہیں پہلا آئٹم ہے جس میں statement goes to if E then statement dot comma اور ایلس جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آگے آ سکتا ہے اور دوسرا جو ایل آر ون آئٹم ہوگا اس میں statement goes to if E then statement dot else اب دیکھیے یہ ڈاٹ ایلس جو ہے یہ گرامر رول کی وجہ سے ہے اسٹیٹمنٹ کاما ایکس ایکس جو ہے وہ اب ٹھیک ہے کوئی اور سمبل ہو سکتا ہے جو کہ موسٹ لائکلی اسٹیٹمنٹ کا یا کسی اور چیز کا حصہ ہوگا اچھا ان یہ جو معاملہ ہے اس میں پہلے والا جو ہے یہ Y goes to gamma dot والا معاملہ ہے اور یہ جو دوسرا ہے یہ ابھی جو میں نے شروع میں جنیرک آئٹمس دکھائے تھے اس میں وہ ایکس والا معاملہ ہے ایک کہتا ہے کہ ریڈیوس کرو دوسرا کہتا ہے کہ شفٹ کرو فالوز وی کین شفٹ اور یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر ایلس ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ سے آگے شفٹ کر کے آگے چلے جاؤ اور ریڈیوس کر دو جو کہ یہ ہینڈل کہہ رہا ہے اب ان میں سے کیا کریں یہ آف کورس ایک شفٹ ریڈیوس کانفلکٹ ہے اس کیس میں ہم نے ان میں سے ایک چیز کو لینا ہے یعنی کہ کسی طرح یہ کانفلکٹ کو ریزالو کرو اور جنرلی ایکشن جو ہے وہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ typically action is to shift so that else matches with the most recent if یہ اب آپ اگر ایف اسٹیٹمنٹ کی مثال میں ایف کے اندر پھر ایف اس کے اندر ایف اور فائنلی ایک ایلس لکھیں یہ بے شک آپ کاغذ پہ لکھ کے دیکھیے تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری ایلس ہے یہ جو سب سے آخر میں ایف ہے اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹ ہوگا نہ کہ جو سب سے شروع میں ہے اور یہ ٹپیکل ایکشن ہے جو کہ ہم نے ایک لحاظ سے اب اسیوم بھی کر لیا ہے یا اگریمنٹ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایلس جو ہے وہ ہمیشہ ہم جو موسٹ ریسنٹ ایف ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے یہ جو کانفلکٹ ہے جیسے کہ میں نے ارض کیا ایمبیگیوٹیز کی وجہ سے آیا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایمبیگیوٹی جو ہے وہ ہے کیا گرامر میں تو صاف نظر آ رہا ہے اور ٹھیک ہے جب آپ کو ایف ایلس ملے تو ایلس جو ہے موسٹ ریسنٹ ایف کے ساتھ لگا دو لیکن ذرا پارسر کے حوالے سے سوچیے یا پارسر بلڈنگ کے حوالے سے سوچیے وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور ایسی کئی ایسی ایمبیگیوٹیز بعد میں آئیں گی اور کچھ ہم دیکھ چکے ہیں جس کی وجہ سے پارسر جو ہے یا پارسر رائٹر جو ہے وہ خود فیصلہ نہیں کرے گا یہ وہ لینگویج ڈیزائنر کا اب معاملہ بیچ میں آئے گا کہ اس سے پوچھنا پڑے گا تم بتاؤ کہ تم اس ایمبیگیوٹی کو کیسے ریزالو کرو گے خیر یہ کانفلکٹس جو ہیں ان کی ریزولوشن جنرلی پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے آسان ہے ہم نے کچھ ایمبیگیوٹیز دیکھی ہیں اور آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات ان کے حوالے سے کروں گا ابھی ایک اور کیس بھی ہے جس میں ریڈیوس ریڈیوس کانفلکٹس ہوں گے آج کے لیکچر کا چونکہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے میری تجویز کہ آج کی کاروائی جو ہم نے پارسنگ کے حوالے سے کی ہے خاص طور پہ وہ اگزامپل جو کی ہے آپ اس کو ضرور دہرائیے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو تاکہ بعد میں جب آپ وہ ٹول استعمال کر کے پارسر بنائیں اور اگر وہ ٹھیک نہ چلے تو پھر آپ کو سمجھ آ سکے کہ آخر میں نے کیا غلطی کی ہے جس کی بنا پہ یہ پارسر ٹھیک کام نہیں کر رہا ہم ابھی ایل آر پارسنگ کے حوالے سے کچھ اور باتیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے تب تک خدا حافظ